حماد بن زید سفیان بن اوینا دراوردی اور زائدہ سب نے ابو حازم سے انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کی ان میں سے کچھ راوی دوسروں پر اضافہ کرتے ہیں مگر زائدہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں نے اس سے تمہاری شادی کر دی ہے اس لیے اب تم اسے قرآن کی تعلیم دو صحیح مسلم 2500 حدیث نمبر تین ہزار چار سو اٹھاسی